شاید رسالت چیئرمین بس میں حسان جناب قاری محمد حنیف شاہ صاحب چیئرمین بس میں حسان جناب قاری محمد حنیف شاہ صاحب حسب روایت رات دو بجے ٹائم ملا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تھا دو بجے ہی ہوں گا یہ ہمارے اسلم صاحب ہماری بدم کے بدمی حسان کے صدر ہیں انہوں نے خوبصورت محفل سجاتے ہیں اللہ ان کو خیر عطا فرمائے ٹائم بہت تھوڑا میں آپ کا لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور تھکے بھی ہوئے ہیں تھکے ہوئے نا واقعی ماشاءاللہ سارے حضرات ہاتھ کھڑا کریں جو جو ماشاء اللہ نہیں تھکے محبت کے ساتھ روشنی پڑھنے سارے اچھا اچھا آپ اپنی پیے سارے یہ تو میرے سامنے رہنے دو یہ تو ریکارڈنگ ہے مجھے اس سے کام ہے ٹھیک ہے پھر ایک مرتبہ یہ شریف میری زندگی کا مقصد اللہ میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نعت خان میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نعت خانی جنہیں عرش پہ بولا کر جنہیں عرش پہ بولا کر فقیر اپنی میزبانی میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نعت خانی میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نعت خانی دیکھو ترے نبی پر جبریل ریل آ رہا ہے دیکھو درے نبی پر جبریل آ رہا ہے تلووں کو چوم کر وہ ان کو جگا رہا ہے تلووں کو چوم کر وہ ان کو جگا رہا ہے لو شروع ہوئی یہاں کہانی میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نعت خانی اس نعت میں میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں مل کے پڑھیں میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نعت خانی جنہیں عرش پہ بولا کر رب نے میزبانی میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نات خانی کیا نور کیا بسن وہ بلند آواز سے کہہ دو جا کے کہنا سبحان اللہ اللہ کیا نور کیا بشر وہ محبوب ہے خدا کے کیا نور کیا بشر وہ محبوب ہے خدا کے طالب خدا ہے ان کا مطلوب خود خدا کے طالب خدا ہے ان کا مطلوب خود خدا کے کسی اور پر کسی اور پر ہے ان پہ مہربانی میری زندگی کا مقصد ہے ہے انہیں نعت خانی گھر ہے ابو بک گھر ہے ابو بکر کا یہ کون آ رہے ہیں گھر ہے ابو بکر کا یہ کون آ رہے ہیں دستک حضور کی ہے کس کو بلا رہے ہیں دستک حضور کی ہے کس کو رہے ہیں کو خود کو بلا رہے ہیں دستک حضور کی ہے کس کو بلا رہے ہیں صدیق کو خدا نے ہے کامرانی میری زندگی کا مقصد ہے محفل میں بیٹھ ان کی ناتیں سنا رہا محفل میں بیٹھ ان کی ناتیں سنا رہا ہوں محفل میں بیٹھ ان کی ناتیں سنا رہا ہوں محسوس ہو رہا ہے جنت کو جا رہا محسوس ہو رہا ہے جنت کو جا رہا رہا ہوں نات تیری تیاری کی روحانی میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی خانی جنہیں عرش پہ بلا کر کی رب نے میزبانی میری زندگی کا مقصد ہے انہیں کی نت خانی اچھا۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عدمت اصحاب ہی کی بات کریں گے دور میں ہر حال میں ہر دور میں ہر حال میں میرے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عدمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عدمت اصحاب ہی کی بات کریں گے اصحاب پیمبر ہے دل و جان سے پیارے بلند باز سے یار ایسے اصحاب پیمبر دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین ہے تارے مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے تارے ہر آن اپنے آقا مولا کے وفادار دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے دیتے تصویر اصحاب کی برسات کریں گے ہم اصحاب کی برسات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں بھی کہو یار ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے آؤ بتائیں آپ کو کچھ پر اصول کے اللہ کو بھی ہے پیارے پیارے رسول کے آؤ بتائیں آپ کو کچھ برپور اصول کے اللہ کو بھی پیارے ہیں پیارے رسول کے محبوب بھی پیارا ہے اور پیارے ہیں یار بھی یہ بات کبھی بھی نہ ہم بھولیں گے بھول سے یہ بات کبھی بھی نہ ہم بھولیں گے بھول سے باطل ہو کسی روپ میں باطل ہو کسی روپ روپ میں باطل اور کسی روپ میں ہم مات کریں گے باطل ہو باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے ہم اصحاب ہی کریں گے شادی جی، ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے آقا کی محبت کے آثار صحابہ آقا کی محبت کے آثار صحابہ مومن کے ایمان کا معیار صحابہ مومن کا ہے ایمان معیار صحابہ مومن کے ہے ایمان کا معیار صحابہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہی ہے اسلام کی عدمت کے مینار صحابہ اسلام کی عدمت کے مینار صحابہ تو جو خوشبو کا ذکر بھول کے ہم ساتھ کریں گے تک تک جناب کاری محمد علی شاہ کا جناب کاری محمد علی کا سبحان اللہ تھوڑا ایڈوانس مل کے کو سبحان اللہ آقا کی محبت کے آثار صحابہ مومن کے ایمان کا میار ہے ایمان کا معیار صحابہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہی ہے اسلام کی عظمت کے مینا خوشبو کا ذکر خوشبو کا ذکر بھول کے خوشبو کا ذکر بھول کے ہم ساتھ کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی اور کا ٹائم ایک دعا ہے شیر میں لکھتا ہے یا رب میری یا رب میری یہی ہے جماعت اسے بچا یہ بچ گئے تو آج تیرا دی بھی بچ گیا یارب یارب میری یارب میری یہی ہے جماعت اسے بچا یہ بچ گئے تو آج تیرا دی بھی بچ گیا نصرت کے ساتھ آج انہیں کامیاب کر ورنہ جہاں میں کوئی تیرا نام نہ لے گا ورنہ جہاں میں کوئی تیرا نام نہ لے گا سو بات کی سو بات کی ہم ایک یہی بات کہیں گے سو بات کی ہم ایک یہی بات کہیں گے ہم عدمت اصحاب ہی کی بات کریں گے سو بات کی ہم ایک یہی بات حق علماء کیا ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم توجہ کرنا بڑا قیمتی سے پیش کرنا چاہنا گا ٹائم بڑا ہو گیا ہے یہ گولیاں پابندیاں یہ جیل خانہ جا یہ گولیاں پابندیاں اور جیل خانہ جا آ دیکھ لے ہم آج بھی کہتے ہیں وہی بات آ دیکھ لے کے ساتھ ہم کفر کی ہم کفر کی ہر رات کو پھر رات کہیں گے ہم کفر کی ساتھی ہے یہ رسول کے لیاقت جدا نہیں ہے روزہ رسول میں ابھی نبی کے ساتھ ہم کفر کی ہر رات کو ہم کفر کی ہر رات کو پھر رات کہیں گے ہم کفر کی ہر رات کو پھر رات کہیں گے ہم عدمت اصحاب ہی کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب ہی کی بات کریں گے گل بات نہ مکے کر دے رہی ہے رات نہ مکے سونے دی گل بات نہ مکے کر دے رہی ہے رات نہ مکے پڑھتا رہا نات نبی دی نات نہ مکے رات نہ مکے رام نات نہ رات نہ مکے نوری مکھڑا کالیا ایسے نہیں بلند یار سبحان اللہ نوری مکھڑا تے سولفان کالیا رب بھیج دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے صلفان کالیا رب بھیج درود دنیا ڈالیاں سگلا ہو یار میرے آقا دا سینے بچ بچے پاس پیار میرے آقا دا سینے بچ ہوے میرے آقا دا سینے بچ پیار میرے آقا دا سینے بچ جھکی ایک رین لئی مدینے بچ جھکی اک رین لئی مدینے بچ ہوئے او بندہ رج رج کے تکے سونی جا لیا بندہ رج رج کے تکے سونی جا لیا او بندہ رج رج کے تکے سونی جا لیا رب بھیج دا درود دیاں ڈالیا نکالیا رب بھیجتا تو دیا ڈالیا توجہ کرنا اس کو سونا میرے آقا جیا جگتے کوئی ہو نہیں سونا میرے آقا جیا جگتے کوئی ہور نہیں سونا میرے آقا جیا جگتے کوئی ہور نہیں سارے ہر تیرا کوئی جوڑ نہیں سارے آ رہا سونا بچ جوڑ نہیں تیرے بنا کا کرے رکھوالیا تیرے بنا گا کرے رکھوال نیا رب بھیج دا درو دا نوری مکھڑا دے دنفان کالیا رب بھیج دا درو دا سونا میرے آقا جے آجگتے کوئی ہور نہیں کٹا جگ سونا میرے آقا جیا کوئی ہور نہیں روایت کرے دا صحابی پیارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ سبحان اللہ چنو کوئی کوئی ستارہ میں دوبارہ دوبارہ کدی کدی وینا وینا چن چنو سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دان نو ویکا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر نریاو محمد دا چہرہ سونا سنا آوے حسینہ ہسینا دا منہ موڑ حسینہ جمین دا منہ موڑ دتا محمد بنا رب قلم توڑ چرچے تیرے حسن دے زمین آسمان چے چرچے تیرے حسن دے زمین آسمان چے تم تیری بچی ہے سارے آ جہاں جانا جے تم تیری بچیے آ ہے جے تم تیری مچیے سارے آ جانا دے وہ جلسے نے کتے نات خانیا کتے جلسے نے کتے نات خانیا رب بیجتا گرو دیا ڈالیاں اللہ مولانا عبد الرحمان صاحب تھوڑی نظر ایک شیر عشق رسول وچ جانا اساں دتیاں مل کے کہو سبحان اللہ عشق رسول وچ جانا اساں دتیاں عشق رسول وچ جنا دیا عشق دیا منزل سر اصا کتیاں عشق دیا منزلوں سر اساں کتیا وہ تر بیٹھے کرنا کوالیاں تو بیٹھا کر کرنے کوالیاں رب بھیج دا دیا ڈالیا عشق رسول وچ جانا تھا دتیاں فلک بھارت تکبیر تاجدار سے مزین میرا سینا ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینا ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینا ہے زمین بولی کے مجھ پر دور ہے مکہ مدینہ ہو فلک بولا کے مجھ پر سید کے آیا تھا زمین بولی اول اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا بالک بولا کہ مجھ پر ابرے رحمت بھی برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے اور فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے اور زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے سید سلمان نانی صاحب کہتے ہیں عشق رسول وچ جانا آسا دتیاں عشق دیا منزلا سر کیتیاں عشق دیا منزلا سر آسات تر بیٹھے کری قوالیاں تو بیٹھے کری نوالیاں رب بھیج دا درود دیا ڈالیا صلی اللہ ہو پاک قرآن دیا اکھران ہوئے کھلو اللہ ہوں تو میں شروع ہوا تو سبحان اللہ پاک قرآن دیا اخرا نو ویخ لو سورتاں نو ویکھو جا کے سترا نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھو جا کے سترا نو ویکھ لو جی میں آقا دیا زلفاں کالیا دیا دلفا نے کالیا رب بھی دے دے دے گیا جی آپ رات باہو کلام باہو سبحان اللہ بلند آباد سے شاید طرف کے کچھ یوں کہتا ہے جناب مولانا تارشر صاحب اور ہمارے دیگر وہ حضرات وکلا حضرات تو میں اس کے بعد کلام باہو کے کچھ اشار سناؤں گا پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت ہوگی شاعر کہتا ہے میں اگر مدینے کی خاک کا ہوتا میں میں اگر اگر مدینے خاک کا ذرہ ہوتا میں اگر اس آردو میں میرے ساتھ شامل ہو جائے نا مل کے پڑھیے میں اگر مدینے کی خاک کا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلووں سے مصطفیٰ کے تلووں سے ہر وقت جڑا ہوتا مصطفیٰ کے تلووں سے ہر وقت جڑا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا اور کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی گاروں میں کبھی تو کبھی تو بداروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی تو بداروں میں کبھی کبھی گاروں میں کبھی عرش آدم پہ کبھی عرش آدم پہ ساتھ ہی گیا ہوتا کبھی ارش آ پہ ساتھی گیا ہوتا کبھی عرش آ پہ ساتھی گیا ہوتا مصطفیٰ کے تدموں سے ہر وقت جڑا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ہوتا اور توجہ کرنا توجہ کرنا میدان حاجی ہاں صاحب میدان طائف میں پتھروں کی بارش تھی میدان اب یہ ذرہ کیا کہتا ہے آرز شاعر کی میدان طائف میں پتھروں کی بارش تھی میدان میں پتھروں کی بارش تھی میں بھی اس لہو کے اندر میں بھی اس لہو کے اندر شوق سے ملا ہوتا میں بھی اس لہو کے اندر شوق سے ملا ہوتا میں اگر اگر ہوتا اور لگ رہے تھے موت کے بو کر کے سینے پر دل کے کو سبحان اللہ بلند آباد کا ہم لگ رہے تھے لگ رہے تھے پاپ کے کر کے سینے پر ذرا کیا کہہ رہا ہے توجہ کرنا لگ رہے بو بکر کے سینے پر بار بار سینے کو بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا تصویر پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑیا تے ادب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے آ لڑا چلیا بڑ کے جاگ بنا جمتے نہیں باہو پاوے لال ہون کڑے کے Oh. ارشاد نا منو او مرشد کی کرنا جس ہاتھی کو لو ہدایت نہی او ہاتھی کی پڑھنا جے سر دتیاں حق حاصل ہوے باہو تے اس موتوں کی ڈرنا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل دیا کون جانتا ہے ہاتھ کھڑے کر کے گوگلا کون جانتا ہے مل کے بولو کون جانتا ہے سلطان بہو فرمندے دل دریا سمدرو تے کون دلا دیا جانے ہوجی جہرے بجی بےڑے بجے بانجے مہارے ہو چودہ تبک دل دے اندر تمبو وانگر تارے ہو

تربوز نہیں ہو دے پامے تور مکے لے یار جائیے بادے فتک کدی ہنس نہیں بن دے پاوے موتی چوک چکائیے کھارے خوک مٹھے نہیں ہوں دے باہو باوے سو مرا گڑ پائیے سپا دے دے پتوٹی متر نہیں بنی دے پاوے چنیا تو پیا یہ